اردو کا پہلا ناول مراد العروس تحریر ڈپٹی نذیر احمد پیشکش سید عرفان علی ڈاٹ کام باب پہلا تمہید کے طور پر عورتوں کے لکھنے پڑھنے کی ضرورت اور ان کی حالت کے مناسب کچھ نصیحتیں جو آدمی دنیا کے حالات میں کبھی غور نہیں کرتا اس سے زیادہ کوئی احمق نہیں غور کرنے کے واسطے دنیا میں ہزاروں طرح کی باتیں ہیں لیکن سب سے عمدہ اور ضروری آدمی کا اپنا حال ہے کہ جس روز سے آدمی پیدا ہوتا ہے زندگی میں اس کو کیا کیا باتیں پیش آتی اور کیوں کر اس کی حالت بدلا کرتی ہے انسان کی زندگی میں سب سے اچھا وقت لڑکپن کا ہے اس عمر میں آدمی کو کسی طرح کا فکر نہیں ہوتا ماں باپ نہایت شفقت اور محبت سے اس کو پالتے اور جہاں تک بس چلتا اس کو آرام دیتے ہیں اولاد کے اچھا کھانے اور اچھا پہننے سے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے بلکہ ماں باپ اولاد کے آرام کے واسطے اپنے اوپر تکلیف اور رنج تک گوارا کر لیتے ہیں مرد جو باپ ہوتے ہیں کوئی محنت مزدوری سے کماتے ہیں کوئی پیشہ کرتے کوئی سوداگری کوئی نوکری غرض جس طرح بن پڑتا ہے اولاد کی آسائش کے واسطے روپے کے پیدا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے عورتیں جو ماں ہوتی ہیں اگر باپ کی کمائی گھر کے خرچ کو کافی نہیں ہوتی بعض اوقات خود بھی محنت کیا کرتی ہیں کوئی ماں سلائی کا کام سیتی ہے کوئی گوٹا بنتی کوئی ٹوپیاں کاٹتی یہاں تک کہ کوئی مصیبت کی ماری ماں چرخہ کاٹ کر چکی پیس کر ماما گیری کر کے بچوں کو پالتی ہے اولاد کی محبت جو ماں کو ہوتی ہے ہرگز بناوٹ اور ظاہرداری کی نہیں ہوتی بلکہ سچی اور دلی محبت ہے اور خدائے تعالیٰ نے جو بڑا دانہ ہے یہ مامتا اس لیے ماں باپ کے پیچھے لگا دی ہے کہ اولاد پرورش پائے ابتدائی عمر میں بچے نہایت بے بس ہوتے ہیں نہ بولتے نہ سمجھتے نہ چلتے نہ پھرتے اگر ماں باپ محبت سے اولاد کو نہ پالتے تو بچے بھوکوں مر جاتے کہاں سے ان کو روٹی ملتی کس طرح کپڑا بہم پہنچاتے اور کیوں کر بڑے ہوتے آدمی پر کیا موقوف ہے جانوروں میں بھی اولاد کی مامتا بہت سخت ہے مرغی بچوں کو دن بھر پروں میں چھپائے بیٹھی رہتی ہے اور اناج کا ایک دانہ بھی اس کو ملتا ہے تو آپ نہیں کھاتی بچوں کو بلا کر چونچ سے ان کے آگے سرکا دیتی ہے اور اگر چیل یا بلی اس کے بچوں پر حملہ کرنا چاہے تو مطلق اپنی جان کا خیال نہ کر کے لڑنے اور مرنے کو موجود ہو جاتی ہے غرض ہو نہ ہو یہ خاص محبت ماں باپ کو صرف اسی لیے خدا نے دی ہے کہ ننے ننے بچوں کو جو ضرورت ہو اٹکی نہ رہے بھوک کے وقت کھانا اور پیاس کے وقت پانی سردی سے بچنے کو گرم کپڑا اور ہر طرح کی آرام کی چیز وقت مناسب پر مل جائے دیکھنے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ پھڑک اسی وقت تک رہتی ہے جب تک بچوں کو اس کی ضرورت اور احتیاج ہوتی ہے جب مرغی کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو پروں میں چھپانا چھوڑ دیتی ہے اور جب بچے چل پھر کر اپنا پیٹ بھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو مرغی کچھ بھی ان کی مدد نہیں کرتی بلکہ جب بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو اس طرح مارنے دوڑتی ہے گویا وہ ان کی ماں نہیں آدمی کے ماں باپ کا بھی یہی حال ہے کہ جب تک بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے ماں دودھ پلاتی ہے اس کو گود میں لادے لادے پھرتی ہے اپنی نیند خراب کر کے بچے کو تھپک تھپک کر سلاتی ہے جب بچہ اتنا سیانا ہوا کہ کھچڑی کھانے لگا ماں دودھ بالکل چھڑا دیتی ہے اور وہی دودھ جس کو برسوں پیار سے پلاتی رہی سختی اور بے رحمی سے نہیں پینے دیتی کڑوی چیزیں لگا لیتی ہے اور بچہ ضد کرتا ہے تو مارتی ہے چند روز کے بعد بچوں کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ گود میں لینا تک ناگوار ہوتا ہے کیا تم نے اپنے چھوٹے بھائی بہن کو اس بات پر مار کھاتے نہیں دیکھا کہ ماں کی گود سے نہیں اترتے ماں خفا ہو رہی ہے کہ کیسا ناہموار بچہ ہے ایک دم نہیں چھوڑتا ان باتوں سے یہ مت سمجھو کہ ماں کو محبت نہیں رہی نہیں نہیں محبت تو ویسی ہی ہے مگر ہر حالت کے ساتھ ایک خاص طرح کی محبت ہوتی ہے اولاد کا حال یکساں نہیں رہتا آج دودھ پیتے ہیں کل کھانے لگے پھر پاؤں چلنا سیکھا بچہ جتنا بڑا ہوتا گیا اسی قدر محبت کا رنگ بدلتا گیا اور زیادہ بڑے ہو کر لڑکے اور لڑکیاں پڑھنے اور لکھنے اور کام کرنے کے واسطے ماریں کھاتے ہیں اگرچہ بے وقوفی سے بچے نہ سمجھیں مگر ماں باپ کے ہاتھوں سے جو تکلیف بھی تم کو پہنچے وہ ضرور تمہارے اپنے فائدے کے واسطے ہے تم کو دنیا میں ماں باپ سے الگ رہ کر بہت دنوں جینا پڑے گا کسی کے ماں باپ تمام عمر زندہ نہیں رہتے خوش نصیب ہیں وہ لڑکے اور لڑکیاں جنہوں نے ماں باپ کے جیتے جی ایسا ہنر اور ایسا ادب سیکھا جس سے ان کی تمام زندگی خوشی اور آرام میں گزری اور نہایت بد قسمت ہے وہ اولاد جنہوں نے ماں باپ کی زندگی کی قدر نہ کی اور جو آرام ماں باپ کی وجہ سے ان کو میسر ہوا اس کو عکارت اور ایسے اچھے فراغت اور بے فکری کے وقت کو سستی اور کھیل کود میں ضائع کیا عمر بھر رنج و مصیبت میں کاٹی آپ عذاب میں رہے اور ماں باپ کو اپنے سبب عذاب میں رکھا برنے پر کچھ موقوف نہیں شادی بیاہ ہوئے پیچھے اولاد ماں باپ سے جیتے جی چھوٹ جاتی ہے لڑکوں اور لڑکیوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ماں باپ سے الگ ہوئے پیچھے ان کی زندگی کیوں کر گزرے گی دنیا میں بہت بھاری بوجھ مردوں کے سر پر ہے کھانا کپڑا اور روزمرہ کے خرچ کی سب چیزیں روپے سے حاصل ہوتی ہیں اور سارا کھڑاگ روپے کا ہے عورتوں کو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اکثر روپیہ پیدا کرنے کی محنت سے محفوظ رہتی ہیں مردوں کو دیکھو روپے کے لیے کیسی کیسی سخت محنتیں کرتے ہیں کوئی بھاری بوجھ سر پر اٹھاتا ہے کوئی لکڑیاں چیرتا سنار لوہار سلما ستارے والا مینا ساز کلیگر آئینہ ساز نگینا ساز کامدانی والا بڑھئی خرادی ناریل والا کنگھی ساز کاغذی جولاحہ رفوگر رنگریز دستار بند درزی علاقہ بند موچی سنگ تراش حلوائی رنگ ساز وغیرہ جتنے پیشے والے ہیں کسی کا کام جسمانی اور دماغی تکلیف سے خالی نہیں اور روپے کی خاطر یہ تمام تکلیفیں مردوں کو سہنی اور اٹھانی پڑتی ہے لیکن اس بات سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورتوں سے کھانے اور سو رہنے کے سوا دنیا کا کوئی کام متعلق نہیں بلکہ خانہ داری کے تمام کام عورتیں ہی کرتی ہیں مرد اپنی کمائی عورتوں کے آگے لا کر رکھ دیتے ہیں اور عورتیں اپنی عقل سے اس کو بندوبست اور سلیقے کے ساتھ اٹھاتی ہیں بس اگر غور سے دیکھو تو دنیا کی گاڑی جب تک ایک پہیا مرد کا اور دوسرا عورت کا نہ ہو چل نہیں سکتی مردوں کو روپیہ کمانے سے اتنا وقت نہیں بچتا کہ اس کو گھر کے کاموں میں صرف کریں اے لڑکو وہ بات سیکھو کہ مرد ہو کر تمہارے کام آئے اور اے لڑکیوں ایسا ہنر حاصل کرو کہ عورت ہونے پر تم کو اس سے خوشی اور فائدہ ہو بے شک عورت کو خدا نے مرد کی نسبت کسی قدر کمزور پیدا کیا ہے لیکن ہاتھ پاؤں کان آنکھ یادداشت سوچ سمجھ سب چیزیں مردوں کے برابر عورتوں کو دی گئی ہیں لڑکے انہی چیزوں سے کام لے کر ہر فن میں طاق اور ہر ہنر میں مشاق ہو جاتے ہیں لڑکیاں اپنا وقت گڑیاں کھیلنے اور کہانیاں سننے میں کھوتی ہیں ویسی ہی بے ہنر رہتی ہیں اور جن عورتوں نے وقت کی قدر پہچانی اور اس کو کام کی باتوں میں لگایا ہنر سیکھا لیاقت حاصل کی وہ مردوں سے کسی بات میں ہیٹی نہیں رہیں ملکہ وکٹوریا کو دیکھو عورت ذات ہو کر کس دھوم اور کس شان اور کس ناموری اور کس عمدگی کے ساتھ اتنے بڑے ملک کا انتظام کر رہی ہیں کہ دنیا میں کسی بادشاہ کو آج تک یہ بات نصیب نہیں جب ایک عورت نے سلطنت جیسے کٹھن کام کو سلطنت بھی ماشاءاللہ اس قدر وسیع ایسے نازک وقت کے بعد منہ سے نکلی اور اخبار والوں نے بتنگڑ بنایا اتنی مدت دراز تک سنبھالا اور ایسا سنبھالا کہ جو سنبھالنے کا حق ہے تو اب عورتوں کی خدا داد قابلیت میں کلام کرنا میری ہٹ دھرمی ہے بعض نادان عورتیں خیال کرتی ہیں کہ کیا لکھ پڑھ کر ہم کو مردوں کی طرح نوکری کرنی ہے لیکن اگر کسی عورت نے لکھ پڑھ لیا ہے تو اس نے نوکری نہیں کی مگر اس کا لکھنا پڑھنا اکارت بھی نہیں گیا اس کو اور بتھیرے فائدے پہنچے جن کے مقابلے میں نوکری کی کچھ بھی حقیقت نہیں جو لوگ علم کو صرف نوکری کا وسیلہ سمجھ کر پڑھتے ہیں ان کو علم کی قدر نہیں سچ پوچھو تو علم کے آگے نوکری ایسی ہے جیسے سودے کے ساتھ روکھن جہاں سے قوت بیان لائیں کہ تم کو علم کے فائدے سمجھائیں ظاہر کی دو آنکھیں تو ہمارے تمہارے سب کے منہ پر ہیں کبھی اندھے فقیروں کی صدا سنو کس حسرت سے کہتے ہیں بابا اکھیاں بڑی نعمت ہیں شاید کوئی بھی ایسا سنگ دل نہ ہوگا جس کو اندھوں کی معذوری اور بے کسی پر رحم نہ آتا ہو لیکن دل کے اندھے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ان سے کہیں زیادہ قابل رحم ہیں انگریزوں کی ولایت میں تو اندھوں کی تعلیم کا ایسا عمدہ انتظام ہے کہ اندھے ٹٹول ٹٹول کر اچھی خاصی طرح اخبار اور کتابیں سب کچھ بے تکلف پڑھ لیتے ہیں ہمارے یہاں کے اندھے بھی بعض ایسے بلا کے ذہین ہوتے ہیں کہ سوئی پروئیں سیئیں اکیلے سارے شہر کے گلی کوچوں میں بے دھڑک دوڑے دوڑے پھریں کھوٹا کھرا روپیہ پرکھیں قرآن پاک کا حفظ کر لینا تو اندھے کے لیے گویا ایک معمولی بات ہے غرض آنکھوں کا اندھا ہونا مصیبت ہے مگر نہ ایسی کہ جیسے دل کا اندھا یعنی جاہل ہونا لیکن افسوس کوری دل کے نقصانات سے لوگ واقف نہیں اور یہی وجہ ہے کہ عالم و فاضل ہونا تو درکنار ہزار پیچھے ایک بھی پڑھا لکھا نظر نہیں آتا یہ تو مردوں کا مذکور ہے جن کو پڑھ لکھ کر روٹی کمانی ہے عورتوں میں پڑھنے لکھنے کا چرچا اس قدر کم ہے کہ دلی جیسے شہر میں اگر مشکل سے سو سوا سو عورتیں وہ بھی شاید حرف شناس نکلیں بھی تو اس کو چرچا نہیں کہہ سکتے پھر اگر چرچا نہ ہو تو خیر چندہ مذائقے کی بات نہیں مصیبت تو یہ ہے کہ اکثر عورتوں کے لکھانے پڑھانے کو عیب اور گناہ خیال کرتے ہیں ان کو خدشہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو لکھنے پڑھنے سے عورتوں کی چار آنکھیں ہو جانے لگیں غیر مردوں سے خط و کتابت کرنے اور خدا نخواستہ کل کلاں کو ان کی پاک دامنی اور پردہ داری میں کسی طرح کا فطور واقع ہو یہ صرف شیطانی وسوسے ہیں اور ملک کی خصوصاً عورتوں کی بدقسمتی لوگوں کو بہکا اور بھڑکا رہی ہے اول تو ہم ایک ذری سی بات یہی پوچھتے ہیں کہ علم انسان کی اصلاح کرتا ہے یا الٹا اس کو بگاڑتا اور خرابی کے لچھن سکھاتا ہے اگر بگاڑتا ہے تو مردوں کو بھی پڑھنے لکھنے کی مناہی ہونی چاہیے تاکہ بگڑنے نہ پائیں اور مرد بگڑیں گے تو کبھی کبھی ان کا بگاڑ عورتوں میں اثر کرے گا پر کرے گا دوسرے انصاف شرط ہے بے شک بعض پڑھے لکھے مرد بھی آوارہ بد وضع ہوتے ہیں لیکن کیا علم نے ان کو آوارگی اور بد وضعی سکھائی نہیں نہیں آوارگی اور بد وضعی انہوں نے بری صحبت میں سیکھی یا کھجلی اور کوڑ کی طرح ان کو اڑ کر لگی اور پڑھ لکھ کر ان کی برائی مثلا چھٹانگ بھر ہے تو نہ پڑھنے کی صورت میں یقین جانو ضرور سیر سوا سیر ہوتی مثلا سو پڑھے لکھوں پر نظر ڈالو تو کوئی اکا دکا شامت زدہ خراب ہو تو ہو ورنہ خدا نے چاہا تو اکثر نیک بھلے مانس ماں باپ کا ادب کرنے والے بھائی بہنوں سے محبت رکھنے والے بڑے کو بڑے اور چھوٹے کی جگہ سمجھنے والے دنگے فساد اور بری صوبہ سے دور بھاگنے والے روزے رکھنے والے سچ بولنے والے غریبوں پر ترس کھانے والے غصے کے پی جانے والے بزرگوں کی نصیحت پر چلنے والے لحاظ شرم والے جیسا کھانا کپڑا میسر آیا شکر گزاری کے ساتھ کھانے پہننے والے ملیں گے ہماری بھی ساری عمر ایسے ہی لوگوں میں گزری ہے ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ جو شخص علم کو بدنام کرتا ہے آسمان پر تھوکتا اور چاند پر خاک ڈالتا ہے بے شک بعض برے لوگوں نے بری کتابیں بھی دنیا میں پھیلا دی ہیں اردو میں اس قسم کی کتابیں بہت کم ہیں اور جو ہیں سلسلہ درس سے خارج ہیں اور ان کا پڑھنا اور سننا کیا مرد کیا عورت سبھی کے حق میں زبوں ہے لیکن اس خیال سے کہ آنکھ بری جگہ بھی پڑ سکتی ہے یا زبان سے بعض نالائق کوستے جھوٹ بولتے گالیاں بکتے بلا ضرورت قسم کھاتے یا لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی بدیاں روتے ہیں جس کو غیبت کہتے ہیں نہ آنکھیں پھوڑی جاتی ہیں نہ زبان کاٹی جاتی ہے تو صرف علم نے کیا قصور کیا ہے کہ ایک لغو اور بے اصل احتمال کی بنیاد پر عورتوں کو اس کے بے انتہا دینی اور دنیاوی فائدوں سے محروم رکھا جائے کیا اتنا نہیں ہو سکتا کہ بیہودہ کتابوں کو مستورات کی نظر سے نہ گزرنے دیں علاوہ بری آدمی کے دل کو خدا نے بنایا ہے آزاد جب انسان کو کسی کام پر مجبور کیا جائے تو وہ چاروں ناچار اس کام کو کرتا ہے تو مگر نہ اس عمدگی اور خوبی کے ساتھ جیسا کہ خود اپنے دل کے تقاضے سے کہاں تو دوسروں کی زبردستی اور کہاں اپنا شوق مثلاً لڑکے بعض تو وہ ہیں جن کو خود پڑھنے کا مطلق شوق نہیں اس واسطے کے نادان ہیں بے سمجھ ہیں اتنا نہیں جانتے کہ آج کو جی لگا کر پڑھ لکھ لیں گے تو بڑے ہوئے پیچھے ہمارے ہی کام آئے گا دنیا میں ہماری عزت و آبرو ہوگی انہی دو حرفوں کی بدولت خدا ہم کو امیر کر دے گا لوگ ہماری وقت اور تعظیم کریں گے دین اور دنیا دونوں میں ہمارا بھلا ہوگا تو ایسے بد شوق لڑکے کبھی خوشی سے مدرسے نہیں جاتے گھر والوں نے زبردستی دھکیل دیا یا مکتب کے لڑکے آئے اور ٹانگ کر لے گئے زبردستی گئے بے دلی سے بیٹھے رہے چھٹی ملی نہ کچھ پڑھا نہ لکھا کورے واپس آئے دوسری قسم کے لڑکے وہ ہیں جن کی قسمت میں خدا نے کچھ بہتری لکھی ہے وہ آپ سے بے کہے بے بھیجے بے بلائے وقت سے پہلے مدرسے کو دوڑے چلے جاتے ہیں جاتے ہی آموختہ پڑھا اب ہم پوچھتے ہیں کہ ان دونوں قسم کے لڑکوں میں کس سے امید کی جا سکتی ہے کہ لکھ پڑھ کر امتحان پاس کرے گا گھر بیٹھے اس کو نوکری کے لیے بلاوے آئیں گے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں بے شک جس کو شوق ہے اسی کو فوق ہے اسی طرح ہماری عورتوں میں حیا پاک دامنی پردہ داری نیکی جو کچھ سمجھو خدا کے فضل و کرم سے بہتر ہی ہے مگر برا مانو یا بھلا مانو ابھی تک ہے مجبوری کی یعنی مذہب اور ملکی رواج اور مردوں کی حکومت نے عورتوں کو زبردستی نیک بنا رکھا ہے لیکن اگر خود عورتوں کے دل سے نیکی کا تقاضا ہو تو سبحان اللہ نور اللہ نور ایک تو سونا کھرا اوپر سے ملا سہاگا کیا کہنا ہے مگر دل سے نیکی کے تقاضے کے پیدا ہونے کی علم کے سوا اور کوئی تدبیر ہی نہیں بس جو لوگ عورتوں کو علم سے محروم رکھنا چاہتے ہیں گویا ان کو سچی اور حقیقی اور پاکیزہ اور بے لوس اور کھری اور پائیدار نیک دلی سے روکتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے لیے جو قوتیں درکار ہیں مرد عورت دونوں میں برابر ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو خدا نے جاہل رہنے کے لیے نہیں بنایا جس حالت میں عورتیں اب ہیں اسی کے لیے ان کو اتنی عقل کی کیا ضرورت ہے بس خدا نے جو عورتوں کو اتنی ساری عقل دی ہے ضرور کسی بڑے کام کے لیے دی ہے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے لیکن اگر عورتیں عقل سے علم حاصل کرنے کا کام نہ لیں تو ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے ہندوؤں کے جوگی جو اپنا ہاتھ سکھا کر مصلحت الہی کو باطل کرتے ہیں کیوں صاحب ہاتھ کا خشک اور بیکار کر دینا بہتر یا اس کو نیک کام میں لا کر دنیا کا فائدہ اور دین کا ثواب حاصل کرنا مسلمانوں کی تشفی کے لیے تو شاید اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیبیوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربراہوردہ تھیں ایک دن دونوں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ نکلے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا کہ ان کو بھی لکھنا سکھاؤ ہر چند پردہ نشینی کی وجہ سے دنیا کے بہت سے کام عورتوں کو معاف ہیں لیکن پھر بھی خیال کرو تو عورتیں نری نکمی نہیں ہیں خانہ داری بدوں عورت کے ایک دن نہیں چل سکتی مرد کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو ممکن نہیں کہ عورت کی مدد کے بغیر بدوں گھر چلا سکے یہی وجہ ہے کہ عورت کے مرنے کو خانہ ویرانی سے تعبیر کیا جاتا ہے پر یوں کہو کہ لوگوں کو اپنے معاملات میں غور کرنے اور سوچنے کی عادت نہیں اگلے لوگ بری یا بھلی جو راہ نکال گئے ہیں دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھتے بھیڑوں کی طرح اس پر آنکھیں بند کیے چلے جاتے ہیں خانہ داری منہ سے کہنے کو تو ایک لفظ ہے مگر اس کے معنی اور مطلب پر نظر کرو تو پندرہ بیس کے فرق سے خانہ داری اور دنیا داری ایک ہی چیز ہے خانہ داری میں جو کام کرنے پڑتے ہیں ان کی فہرست منضبط نہیں ہو سکتی شادی غمی تقریبات مہمانداری لین دین نسبت نامہ پیسنا پکانا سینا پرونا خدا جانے کتنے بکھیڑے ہیں جس نے گھر کیا ہو اسی کو کچھ خبر ہوگی لیکن اسی خانہ داری میں اولاد کی تربیت بھی ہے اور کسی کام کے لیے عورتوں کو علم کی ضرورت شاید نہ بھی ہو مگر اولاد کی تربیت تو جیسی چاہیے بے علم کے ہونی ممکن نہیں لڑکیاں تو بیاہ تک اور لڑکے اکثر دس برس کی عمر تک گھروں میں تربیت پاتے ہیں اور ماؤں کی خوبوں ان میں اثر کر جاتی ہے بس اے عورتوں اولاد کی اگلی زندگی تمہارے اختیار میں ہے چاہو تو شروع سے ان کے دلوں میں ایسے اونچے ارادے اور پاکیزہ خیال بھر دو کہ بڑے ہو کر نام و نمود پیدا کریں اور تمام عمر آسائش میں بسر کر کے تمہارے شکر گزار رہیں اور چاہو تو ان کی افتاد کو ایسا بگاڑ دو کہ جوں جوں بڑے ہوں خرابی کے لچھن سیکھتے جائیں اور انجام تک اس ابتدا کا تعصف کیا کریں لڑکوں کو بولنا آیا اور تعلیم پانے کا مادہ حاصل ہوا اگر ماؤں کو لیاقت ہو تو اسی وقت سے بچوں کو تعلیم کر چلیں مکتب یا مدرسے بھیجنے کے انتظار میں لڑکوں کے کئی برس ضائع ہو جاتے ہیں بہت چھوٹی عمر میں نہ تو خود لڑکوں کو مدرسے جانے کا شوق ہوتا ہے اور نہ ماؤں کی محبت اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ ننے ننے بچے جو ابھی اپنی ضرورتوں کے ضبط پر قادر نہیں ہیں استاد کی قید میں رکھے جائیں لیکن اگر مائیں چاہیں اسی وقت میں ان کو بہت کچھ سکھا پڑھا دیں لڑکے مدرسے میں بیٹھنے کے بعد ہی مدتوں تک بے دلی سے پڑھا کرتے ہیں اور کہیں بہت دنوں میں ان کی استعداد کو ترقی ہوتی ہے اس تمام وقت میں ان کو ماؤں سے یقیناً بہت مدد مل سکتی ہے اول تو ماؤں کی شفقت اور دلسوزی کہاں دوسرے رات دن کا برابر پاس رہنا جب ذرا طبیعت متوجہ دیکھی جھٹ کوئی حروف پہنچوا دیا کچھ گنتی ہی یاد کرا دی کہیں پورب پچھم کا امتیاز بتا دیا مائیں تو باتوں باتوں میں وہ سکھا سکتی ہیں اور ماؤں کی تعلیم میں ایک یہ کتنا بڑا لطف ہے کہ لڑکوں کی طبیعت کو وحشت نہیں ہونے پاتی اور شوق کو ترقی ہو جاتی ہے اولاد کی تہذیب ان کی پرورش کی تدبیر ان کی جان کی حفاظت ماؤں کے اختیار میں ہے اگر خدا نخواستہ کہیں اس سلیقے میں کمی ہے تو اولاد کی زندگی مورز خطر میں ہے ایسا کون کمبخت ہوگا جس کو ماؤں کی محبت میں کلام ہو لیکن وہی محبت اگر نادانی کے ساتھ برتی جائے تو ممکن ہے کہ بجائے نفع کے الٹا نقصان پہنچائے ذرا انصاف کرو کیا ہزاروں جاہل اور کم عقل مائیں ایسی نہیں ہیں جو اولاد کے ہر ایک مرض کو نظر گزار اور پرچھاواں اور جھپیٹا اور آسیب سمجھ کر بجائے دوا کے جھاڑ پھونک اتار کیا کرتی ہیں ورنہ مناسب علاج کا اثر تم ہی سمجھ لو کیا ہوتا ہوگا عرض یہ ہے کہ کل خانہ داری کی بلکہ یوں کہو کہ دنیا داری کی درستی موقوف ہے عقل پر اور عقل کی علم پر اس بات کو ہر کوئی تسلیم کرے گا کہ عورت میں سب سے بڑا ہنر یہ ہونا چاہیے کہ جس کے پلے بندی ہے آپ اس سے راضی رہے اور اس کو اپنے سے راضی اور خوش رکھے تم نے بہشت اور دوزخ کا حال سنا ہوگا سچ مچ کی دوزخ اور بہشت تو دوسرے جہان کی چیزیں ہیں مرے پیچھے ان کی حقیقت کھلے گی لیکن ان کی شکلیں گھر گھر دنیا میں بھی موجود ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے میاں بیوی کے آپس کا پیار و اخلاص جس گھر میں میاں بیوی محبت اور سازگاری سے زندگی بسر کرتے ہیں بس سمجھ لو کہ ان کو دنیا ہی میں بہشت ہے اور اگر آئے دن کی لڑائی ہے جھگڑا ہے یہ اس سے خفا وہ اس سے ناراض تو جانو دونوں جیتے جی جہنم میں ہیں سازگاری کے ساتھ ساری مصیبتیں انگیز کی جا سکتی ہیں بلکہ ان کی ایزا تک محسوس نہیں ہوتی اور سازگاری نہیں تو زندگی میں کچھ مزیداری نہیں یہ بھی ظاہر ہے کہ سازگاری کے لیے عورتوں کو زیادہ اہتمام کرنا ہوگا اس لیے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا پلہ بالکل ہلکا ہے کچھ راہ چلتے کی صاحب سلامت نہیں کہ تم روٹھے ہم چھوٹے بلکہ مرنے بھرنے کا تعلق ہے سازگاری پیدا کرنے کے لیے جو تدبیریں عورت کے اختیار کی ہیں ان سب میں بہتر سے بہتر ہمارے سمجھنے میں لیاقت ہے لڑکیاں شرم کے مارے منہ سے نہ کہیں لیکن دل میں تو ضرور جانتی ہیں کہ آخر بیاہی جائیں گی بیاہے پیچھے بالکل نئی طرح کی زندگی بسر کرنا پڑتی ہے جیسا کہ تم ماں اور نانی اور خالہ اور کنبے کی تمام عورتوں کو دیکھتی ہو پہاڑ زندگی تو آگے آ رہی ہے جو طرح طرح کے جھگڑوں اور انواع اقسام کے بکھیڑوں سے بھری ہوئی ہے اب تم غور کرو کہ تم کوئی انوکھی لڑکی تو ہو نہیں کہ بیاہ ہوئے پیچھے تم کو کچھ اور بھاگ سے لگ جائیں گے جو دنیا جہان کی بہو بیٹیوں کو پیش آتی ہے وہ تم کو بھی پیش آئے گی بس سوچنا چاہیے کہ بیاہ ہوئے پیچھے عورتیں کس طرح پر زندگی بسر کرتی ہیں کیسی ان کی عزت کی جاتی ہے کہاں تک مرد ان کی خاطرداری کرتے ہیں خاص لوگوں کی حالت پر تو نظر مت کرو بعض جگہ اتفاق سے زیادہ ملاپ ہوا عورت مرد پر غالب آ گئی اور جہاں زیادہ ناموافقت ہوئی عورت کا دفتر بالکل اٹھ گیا یہ تو بات ہی الگ ہے ملک کے عام دستور اور عام رواج کو دیکھو سو عام دستور کے موافق ہم تو عورتوں کی کچھ قدر دیکھتے نہیں ناقصات العقل تو ان کا خطاب ہے عورتوں کے مکر کی مذمت قرآن میں موجود یعنی مرد لوگ عورتوں کی ذات کو بے وفا جانتے ہیں ایک شاعر نے عورتوں کی وجہ تسمیہ میں بھی ان کی مذمت پیدا کی ہے یہ سب باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں خانہ داری کے برتاؤ میں دیکھو تو گھر کی ٹہل خدمت کے علاوہ دنیا کا کوئی عمدہ کام بھی عورتوں سے لیا جاتا ہے یا کسی عمدہ کام کے صلاح یا مشورے میں عورتیں شریک ہوتی ہیں جن گھروں میں عورتوں کی بڑی عزت اور بڑی خاطرداری ہے وہاں بھی جب عورت سے پوچھا جاتا ہے تو یہی کیوں بھی آج کیا ترکاری پکے گی اس کے سوا کوئی عورت بتا دے کہ کبھی مردوں نے اس سے بڑی بڑی باتوں میں صلاح لی ہے یا کوئی بڑا کام اس کے اختیار میں چھوڑ دیا ہے پس ہے عورتوں کیا تم کو ایسے برے حالوں میں جینا ناخوش نہیں آتا اپنی بے اعتباری اور بے وقری پر افسوس نہیں ہوتا کیا تمہارا جی نہیں چاہتا کہ مردوں کی نظروں میں تمہاری عزت ہو تمہاری عقل پر ان کو اعتماد اور بھروسہ ہو تم نے اپنے ہاتھوں اپنا وقار کھو رکھا ہے اپنے کارن نظروں سے گری ہو تم کو قابلیت ہو تو مردوں کو کب تک یہ خیال نہ ہوگا تم کو لیاقت ہو تو مردوں کو کہاں تک پاس نہ ہوگا مشکل تو یہ ہے کہ تم صرف اسی روٹی دال پکا لینے اور پھٹا پرانا سی لینے کو لیاقت سمجھتی ہو پھر جیسی لیاقت ہے ویسی قدر ہے تمہاری اس بالفیل کی حالت اور جہالت پر ایک بد عقلی اور ایک مکرو فریب کیا اگر دنیا بھر کے الزامات تم پر لگائے جائیں تو واجب اور سارے جہان کی برائیاں تم میں نکالی جائیں تو بجا اے عورتوں تم مردوں کے دل کا بہلاؤ اور ان کی زندگی کا سرمایہ ایش ان کی آنکھوں کی بہار و باغ ان کی خوشی کو زیادہ اور ان کے غم غلط کرنے والیاں ہو اگر تم کو مردوں سے بڑے کاموں کے انتظام کا سلیقہ ہو تو مرد تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیا کریں اور تم کو اپنا سرتاج بنا کر رکھیں تم سے بہتر ان کا غم گسار تم سے بہتر ان کا صلاح کار تم سے بہتر ان کا خیر خواہ اور کون ہوگا لیکن بڑے کاموں کا سلیقہ تم کو حاصل ہو تو کیوں کر ہو گھر کی چار دیواری میں تو تم قید ہو کسی سے ملنے کی تم نہیں کسی سے بات کرنے کی تم نہیں عقل ہو یا سلیقہ آدمی سے آدمی سیکھتا ہے مرد لوگ پڑھ لے کر عقل و سلیقہ حاصل کرتے ہیں اور جو لکھے پڑھے نہیں وہ بھی ہزاروں طرح کے لوگوں سے ملتے دس سے دس قسم کی باتیں سنتے اس پردے سے تم کو نجات کی امید نہیں بہت کچھ ہمارے ملکی دستور اور رواج نے اور کسی قدر مذہب نے پردہ نشینی کو عورتوں پر فرض و واجب کر دیا ہے اور اب اس رواج کی پابندی نہایت ضروری ہے بس سوائے پڑھنے لکھنے کے اور کیا تدبیر ہے کہ تمہاری عقلوں کو ترقی ہو بلکہ مردوں کی نسبت عورتوں کو پڑھنے لکھنے کی زیادہ ضرورت ہے مرد تو باہر کے چلنے پھرنے والے ٹھہرے لوگوں سے مل جل کر بھی تجربہ حاصل کر لیں گے تم گھر میں بیٹھی بیٹھی کیا کرو گی سینے کی بکچی سے عقل کی پڑیا نکال لو گی یا اناج کی کوٹھری سے تجربے کی جھولی بھر لاؤ گی پڑھنا لکھنا سیکھو کہ پردے میں بیٹھے بیٹھے تمام دنیا کی سیر کر لیا کرو علم حاصل کرو کہ گھر کے گھر میں زمانے بھر کی باتیں تم کو معلوم ہوا کریں پھر سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا انہی چند گھروں سے عبارت نہیں ہے جس میں تم رہتی ہو یا آتی جاتی ہو اور نہ دلی یا انہی تھوڑے سے شہروں سے عبارت ہے جن کے نام تم نے سنے ہیں خیر تمام دنیا کے حالات بیان کرنے کا تو یہ محل نہیں تم کو شوق ہو تو پڑھ لے کر جغرافیہ اور تاریخ کی کتابوں کی سیر کرنا تو جانو گی کہ دنیا کتنی بڑی ہے کیسے کیسے رد و بدل اس میں ہوتے آئے ہیں بہرکیف اس وقت کا یہ رنگ ہے کہ سارے ہندوستان پر انگریز قابض ہیں ان لوگوں میں مرد عورت امیر غریب نوکری پیشہ سوداگر اہل حرفہ کاریگر زمیندار کاشتکار سب کے سب لکھے پڑے ہوتے ہیں اور اسی سے خدا نے ان کو یہ ترقی دی ہے کہ کہاں ان کی ولایت اور کہاں ہندوستان چھ سات ہزار میل کا فاصلہ اور بیچ میں سمندر مگر علم کے زور سے اس ملک میں آئے علم ہی کے زور سے سلطنت کی اور علم ہی کے زور سے اس کو اس خوبی اور عمدگی کے ساتھ چلا رہے ہیں کہ روئے زمین کی کسی سلطنت میں ایسا امن و انصاف اور ایسا انتظام نہیں کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں کہ دانش مند اور مصنف اور خدا طرز بادشاہ کو اپنی رعیت اپنی اولاد سے بڑھ کر پیاری ہوتی ہے بس انگریز جس دن سے اس ملک میں آئے اسی دن سے اس بات کے پیچھے پڑے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ لکھیں پڑھیں لیاقت حاصل کریں کہ ان کا افلاس دور ہو ظلم زبردستی کرنا تو انگریزوں کا دستور نہیں مگر جہاں تک سمجھانے سے لالچ دکھانے سے ہو سکتا ہے علم کو ترقی دے رہے ہیں گاؤں گاؤں مدرسے بٹھا دیے ہیں پڑھنے والوں کو وظیفے اور انعام دیے جاتے ہیں جو لوگ امتحان پاس کرتے ہیں ان کو نوکری ملتی ہے سو خدا کے فضل سے اتنا تو ہوا ہے کہ لکھنے پڑھنے کا بہت رواج ہو گیا ہے اور ہوتا جاتا ہے یہی ایک ڈھنگ ہے تو کوئی دن کو دھوبی مزدور تک لکھنے پڑھنے لگیں گے بھلا پھر ان پڑھ اور جاہل اشراف لوگوں کی مرد ہوں یا عورت کیا عزت رہ جائے گی انگریزی عمل داری میں ہزاروں قسم کی نئی چیزیں چل پڑی ہیں ان میں سے ایک عجیب اور بڑے کام کی ریل ہے جس کی وجہ سے مہینوں کے رستے گھنٹوں میں طے کیے جاتے ہیں اور وہ بھی کس سہولت اور آسائش کے ساتھ کہ سفر کا سفر اور تفریح کی تفریح اور یہی سبب ہے کہ لوگ جیسے پردیس کے کام سے گھبراتے تھے اب سفر کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں یہ ہماری یاد کی بات ہے کہ جب کوئی حج کا ارادہ کرتا تو سمجھ کر گھر سے نکلتا کہ بس مجھ کو لوٹ کر آنا نہیں یا اب ریل اور دخانی جہازوں کے طفیل میں یہ حال ہو گیا ہے کہ زکات میں گھر سے نکلے محرم کے آخر ہوتے ہوتے مکہ مدینے دونوں کی زیارت کر کے اصل خیر سے آموجود ہوئے اور لوگوں میں تو خیر مگر نوکری پیشہ تو شاز و نادر کوئی گھر کے گھر میں موجود ہو ورنہ جس کو سنو پردیس لیکن پردیس سے آپس کے تعلقات تو نہیں چھوٹتے ایک بار بڑے دن کی تعطیل میں جانے کا اتفاق ہوا ذرا گورکھپور اور دلی کے فاصلے کو دیکھو اور باوجود یہ کہ گورکھپور سے دلی تک برابر ریل نہ تھی آٹھ دن کی چھٹی میں آنے جانے کو اور پورے پانچ دن دلی میں ٹھہرنے کو دیکھو بھلے کو انگریزی عمل داری ہو گئی تھی کہ ہم نے یہ بھی آرام دیکھ لیے خیر تو عرض یہ کہ میں چھٹی میں دلی آیا ہوا تھا ایک بیوی اپنے میاں کے نام خط لکھوانے آئیں بتاتی گئیں میں لکھتا گیا بہت سی باتیں ان کے منہ تک آئی تھیں مگر لحاظ کے مارے کہہ نہیں سکتی تھیں آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ان کو سمجھایا کہ خدا نے تمہاری روزی تو اتاری پردیس میں اور پردیس بھی مہینے دو مہینے کا نہیں ساری عمر کا اس سے تم آپ لکھنا کیوں نہیں سیکھ لیتیں تو وہ بڑی حسرت کے ساتھ کہنے لگیں بھلا کہیں اب میری عمر لکھنا سیکھنے کی ہے بال بچوں کے بکھیڑے میں پندرہ پندرہ دن گزر جاتے ہیں کہ سر دھونے کی نوبت نہیں آتی بچپن میں قرآن پڑا تھا خیر شکر ہے استانی جی کی برکت سے بھولا تو نہیں مگر مشکل سے گھڑیوں میں جا کر کہیں ایک مہینہ بھی چھوڑ دوں تو سارا قرآن سپاٹ ہو جائے یہ سن کر میں نے کہا جب تم کو قرآن یاد ہے تو لکھنا سیکھ لینا کچھ بڑی بات نہیں ہر روز ایک گھنٹے بھی توجہ کرو تو کاروائی کے قدر دو تین مہینے میں آ سکتا ہے آخر اردو تو تم پڑھ لیتی ہوگی وہ بولی ہاں کچھ یوں ہی سی اٹک اٹک کر اور اکثر لفظ رہ جاتے ہیں مگر چھپا ہوا خاصی طرح نکال لیتی ہوں میں نے کہا بس تو تم کو استاد کی ضرورت بھی نہیں نقل کرتے کرتے لکھنا آ جائے گا ان بی بی نے دل میں میری بات کو تسلیم تو کیا مگر کہنے لگیں شرم سی آتی ہے تب تو میں نے ان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا کہ دوسروں کے پاس حاجت لے جاتے ہوئے دوسروں کی خوشامد کرتے ہوئے دوسروں پر چبا چبا کر اپنے حالات ظاہر کرتے ہوئے تم کو شرم نہیں آتی اور لکھنا سیکھتے ہوئے شرم آتی ہے کیا لکھنا کچھ عیب ہے یا گناہ ہے میں نے سنا کہ اس کے بعد سے ان بی بی نے اپنا خط کسی سے نہیں لکھوایا اور پھر تو ان کو لکھنے کا ایسا شوق ہوا کہ جن بیبیوں کے مرد پردیس میں تھے خط لکھنے کو اب ان کے سر ہوتی تھیں لکھنے کو لوگوں نے ناحق بدنام کر رکھا ہے کہ مشکل ہے مشکل کچھ بھی مشکل نہیں لیکن فرض کرو کہ پڑھنے کی نسبت لکھنا کسی قدر مشکل ہے بھی تو ویسی ہی اس کے مصنفین بھی ہیں جو شخص پڑھنا جانتا اور لکھنا نہیں جانتا اس کی مثال اس گونگے کی سی ہے جو دوسرے کی سنتا اور اپنی نہیں کہہ سکتا اگر کوئی شخص شروع شروع میں کسی کتاب سے زیادہ نہیں ایک سطر دو سطر روز نقل کر لیا کرے اور اسی قدر اپنے دل سے بنا کر لکھا کرے اور اصلاح لیا کرے اور نقل کرنے اور لکھنے میں جھیپنے اور جھجکے نہیں تو ضرور چند مہینوں میں لکھنا سیکھ جائے گا خوش خطی سے مطلب نہیں لکھنا ایک ہنر ہے جو ضرورت کے وقت بہت کام آتا ہے اگر غلط ہو یا حرف بدصورت اور نادرست لکھے جائیں تو بے دل ہو کر مشق کو موقوف مت کرو کوئی کام ہو ابتدا میں اچھا نہیں ہوا کرتا اگر کسی بڑے عالم کو ایک ٹوپی کترنے اور سینے کو دو جس کو کبھی ایسا اتفاق نہ ہوا ہو وہ ضرور ٹوپی خراب کرے گا چلنا پھرنا جو تم کو اب ایسا آسان ہے کہ تم بے تکلف دوڑی دوڑی پھرتی ہو تم کو شاید یاد نہ رہا ہو کہ تم نے کس مشکل سے سیکھا مگر تمہارے ماں باپ اور بزرگوں کو بخوبی یاد ہے کہ پہلے تم کو سہارے بیٹھنا نہیں آتا تھا جب تم کو گود سے اتار کر نیچے بٹھاتے ایک آدمی پکڑے رہتا تھا یا تکیے کا سہارا لگا دیتے تھے پھر تم نے گر پڑ کر گھٹنوں چلنا سیکھا پھر کھڑا ہونا لیکن چارپائی پکڑ کر پھر جب تمہارے پاؤں زیادہ مضبوط ہو گئے رفتہ رفتہ چلنا آ گیا مگر سدہ مرتبہ تمہارے چوٹ لگی اور تم کو گرتے سنا اب وہی تم ہو کہ خدا کے فضل سے ماشاء اللہ دوڑی دوڑی پھرتی ہو اسی طرح ایک دن لکھنا بھی آ جائے گا اور فرض کرو تم کو لڑکوں کی طرح اچھا لکھنا نہ بھی آیا تاہم بقدر ضرورت تو ضرور آ جائے گا اور یہ مشکل تو نہ رہے گی کہ دھوبن کی دھلائی اور پیسنے والے کی پسائی کے واسطے دیوار پر لکیریں کھینچتی پھرو یا کنکر پتھر جوڑ کر رکھو گھر کا حساب و کتاب لینا دینا زبانی یاد رکھنا بہت مشکل ہے اور بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو روپیہ پیسہ گھر دیا کرتے ہیں اس کا حساب پوچھا کرتے ہیں اگر زبانی یاد نہیں ہے تو مرد کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ روپیہ کہاں خرچ ہوا اور آپس میں ناحق بدگمانی پیدا ہوتی ہے اگر عورتیں اتنا لکھنا بھی سیکھ لیا کریں کہ اپنے سمجھنے کے واسطے کافی ہو تو کیسی اچھی بات ہے لکھنے پڑھنے کے علاوہ سینا پرونا کھانا پکانا یہ دونوں ہنر ہر ایک لڑکی کو سیکھنے ضرور ہیں کسی آدمی کو حال معلوم نہیں ہے کہ آئندہ اس کو کیا اتفاق پیش آئے گا بڑے امیر اور بڑے دولت مند یکا یک غریب اور محتاج ہو جاتے ہیں اگر کوئی ہنر ہاتھ میں پڑا ہوتا ہے ضرورت کے وقت کام آتا ہے یہ ایک مشہور بات ہے کہ اگلے وقتوں کے بادشاہ باوجود دولت ثروت کے ضرور کوئی ہنر سیکھ رکھا کرتے تھے تاکہ مصیبت کے وقت کام آئے یاد رکھو دنیا میں کوئی حالت قابل اعتبار نہیں اگر تم کو اس وقت آرام و فراغت میسر ہے خدا کا شکر کرو کہ اس کی مہربانی سے ہمارے گھر میں برکت اور فراغت ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ تم اس آرام کی قدر نہ کرو یا آئندہ کے واسطے اپنا اطمینان کر لو کہ یہی آرام ہم کو ہمیشہ کے واسطے حاصل رہے گا آرام کے دنوں میں عادتوں کا درست رکھنا ضروری ہے اگرچہ خدا نے تم کو نوکر چاکر بھی دیے ہوں لیکن تم کو اپنی عادت نہیں بگاڑنی چاہیے شاید خدا نخواستہ مقدور باقی نہ رہے تو یہ عادت بہت تکلیف دے گی آپ اٹھ کر پانی نہ پینا یا چھوٹے چھوٹے کاموں میں نوکروں یا چھوٹے بھائی بہنوں کو تکلیف دینا نامناسب اور عادت کے بگاڑنے کی نشانی ہے تم کو اپنا کام سب آپ کرنا چاہیے بلکہ اگر تم چست و چلاک رہو تو گھر کے بہت سے کام تم اٹھا سکتی ہو اور اگر تم تھوڑی سی محنت بھی اختیار کرو تو اپنی ماں کو بہت کچھ مدد اور سہارا لگا سکتی ہو خوب غور کر کے اپنا کوئی کام ایسا مت چھوڑو جس کو ماں اپنے ہاتھوں کرے یا دوسروں کو اس واسطے بلاتی اور تکلیف دیتی پھرے رات کو جب سونے لگو اپنا بچھونا اپنے ہاتھ سے بچھا لیا کرو اور صبح سویرے اٹھ کر آپ تہ کر کے احتیاط سے مناسب جگہ رکھ دیا کرو اپنے کپڑوں کی گٹھری اپنے اہتمام میں رکھو جب کپڑے بدلنے منظور ہوں اپنے ہاتھ سے پھٹا ادھڑا درست کر لیا کرو میلے کپڑوں کی احتیاط کرو جب تک دھوبن کپڑے لینے آئے ان کو علیحدہ کھونٹی پر لٹکا رکھو اگر کپڑے بدل کر میلے کپڑے اٹھا کر نہ رکھو گی شاید چوہے کاٹ ڈالیں یا پڑے پڑے زیادہ میلے ہوں اور دھوبن ان کو خوب صاف نہ کر سکے یا شاید زمین کی نمی اور پسینے کی تری سے ان میں دیمک لگ جائے پھر دھوبن کو اپنے میلے کپڑے آپ دیکھ کر دیا کرو اور جب دھو کر لائے خود دیکھ لیا کرو شاید کوئی کپڑا کم نہ لائی ہو یا کہیں سے پھاڑ نہ دیا ہو یا کہیں پہ داغ باقی نہ رہ گئی ہوں اس طرح جب تم اپنے کپڑوں کی خبر رکھو گی تمہارے کپڑے خوب صاف دھلا کریں گے اور کوئی کپڑا گم نہ ہوگا جو زیور تم پہنے رہتی ہو بڑے داموں کی چیز ہے شام کو سونے سے پہلے اور صبح کو جب سو کر اٹھو خیال کر لیا کرو کہ سب ہیں یا نہیں اکثر بے خبر لڑکیاں کھیل کود میں زیور گرا دیتی ہیں اور کئی کئی دن کے بعد ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بالی گر گئی چھلا نکل پڑا جبکہ گھر میں کئی بار جھاڑو دی جا چکی کیا معلوم ذرا سی چیز کس کی نظر پڑ گئی اٹھا لی یا کہیں مٹی میں دب دبا گئی تب وہ غافل لڑکیاں زیور کے واسطے افسوس کر کے روتی اور تمام گھر کو جستجو میں حیران کر مارتی ہیں اور جب ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکی زیور کو احتیاط سے نہیں رکھتی اور کھو دیتی ہے تو وہ بھی دریخ کرنے لگتے ہیں تم کو ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ گھر کے کاموں میں کون سا کام تمہارے کرنے کا ہے بے شک چھوٹے بھائی بہن اگر روتے اور ضد کرتے ہیں تم ان کو سنبھال سکتی ہو تاکہ ماں کو تکلیف نہ دیں منہ دھلانا ان کے کھانے اور پانی کی خبر رکھنا کپڑا پہنانا یہ سب کام اگر تم چاہو تو کر سکتی ہو لیکن اگر تم اپنے بھائی بہنوں سے لڑو اور ضد کرو تو تم خود اپنا وقر کھوتی اور ماں کو تکلیف دیتی ہو وہ گھر کے کام دیکھے یا تمہارے مقدمے کا فیصلہ کیا کرے گھر میں جو کھانا پکتا ہے اس کو اس غرض سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کب پک چکے گا اور کب ملے گا گھر میں جو کتا اور بلی یا دوسرے جانور پلے ہیں وہ اگر پیٹ بھرنے کی امید سے کھانے کے منتظر رہیں تو مذائقہ نہیں لیکن تم کو غور کرنا چاہیے کہ سالن کس طرح بھونا جاتا ہے نمک کس انداز سے ڈالتے ہیں اگر ہر ایک کھانے کو غور سے دیکھا کرو تو یقین ہے کہ چند روز میں تم پکانا سیکھ جاؤ گی اور تم کو وہ ہنر آ جائے گا جو دنیا کے تمام ہنروں میں سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے معمولی کھانوں کے علاوہ تکلف کے چند کھانوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے کباب پلاؤ میٹھے چاول زردہ متنجن چٹنی مربع فیرنی سب مزیدار کھانے ہیں ہر ایک کی ترکیب یاد رکھنی چاہیے بعض کھانے تکلف کے تو نہیں ہوتے لیکن ان کا مزیدار پکانا تعریف کی بات ہے جیسے مچھلی کریلے سینا تو چندہ دشوار نہیں قطع کرنا البتہ عقل کی بات ہے دل لگا کر اس کو معلوم کر لینا بہت ضروری ہے عورتوں کے سب کپڑوں کو قطع کرنا خاص کر ضرور سمجھ لینا چاہیے ہم نے اکثر بے وقوف عورتوں کو دیکھا کہ اپنے کپڑے دوسری عورتوں کے پاس قطع کرانے کے لیے لیے پھرا کرتی ہیں اور ان کو تھوڑی سی بات کے لیے بہت سی خوشامد کرنی پڑتی ہے مرتانے کپڑوں میں انگرکھا کسی قدر مشکل ہے تم اپنے بھائیوں کے انگرکھے قطع کیا کرو دو چار انگرکھے قطع کرنے سے سمجھ میں آ جائے گا پیشکش سید عرفان علی ڈاٹ کام